جنت کے ٹکڑے میں ہونے والا فیصلہ ریاض الجنہ مسلمانوں کے لیے ایک جذباتی اور روحانی مقدس مقام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ممبر اور اپنے حجرے جس میں آپ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ قیام پذیر تھے اور یہی مبارک جگہ آپ کا مدفن بنی کی درمیانی جگہ کو جنت کے باغات میں سے ایک باغیچہ قرار دیا ہے واقعی یہ مقام بلا شبہ ریاض الجنہ ہے اور جسے جنت ڈھونڈنی ہو اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر مبارک سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے درمیانی سفر کو دیکھنا سمجھنا اور ماننا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر جو کچھ بیان ہوا وہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تک پہنچاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاتی ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا کر ہر کسی کے سامنے جھکنے سے بچاتی ہے یا یوں کہا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے تعلق ہمیں اس ممبر تک پہنچاتا ہے جس ممبر سے وہی الہی کی صداقتیں بیان ہوئیں اور وہی الہی کی یہ سچائیاں ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچاتی ہیں اور اس کا کامیابی والا راستہ بتاتی ہیں آج کی رات چند کمزور انسان اس مبارک ممبر اور مبارک بستر کے درمیان سر جوڑ کر بیٹھے تھے ان کے پیش نظر کشمیر میں بھڑکتے آگ کے وہ شعلے تھے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جل رہی تھی ان کی آنکھوں کے سامنے بابری مسجد کی مسمار شدہ وہ عمارت تھی جس سے خون کے آنسو ٹپک رہے تھے ان کے سامنے ترشول بردار ہندوؤں کے وہ چیختے چلاتے جتھے تھے جو ہندوستان کے دریاؤں کو مسلمانوں کے خون سے رنگین کر رہے تھے ان کے مد نظر ہندوستان کے بیس کروڑ مسلمانوں کا وہ مستقبل تھا جس پر اسپین کے ظالمانہ پروگرام کی چھری چمک رہی تھی ریاض الجنہ میں بیٹھے چاروں افراد نے اس پورے چیلنج کا جواب دینے کا فیصلہ کر لیا اور یہ فیصلہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کیا گیا کیونکہ ان سب کا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر تھا اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مشرقوں سے ٹکرانے کا عزم رکھتے تھے ان چاروں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی فکر مند چونٹی کی طرح اپنی قوم کو بچانے اور جگانے کے لیے آوازیں لگائیں گے اور ابابیلوں کی طرح اپنی چونچ کی بقدر مشرقین پر وار کریں گے اور نار نمرود کو بجھانے کے لیے اپنی ہمت اور وسعت کے مطابق پانی کے چھینٹے پھینکیں گے اور اس کام کا نتیجہ اسی ذات پر چھوڑ دیں گے جس نے فکر مند چونٹی کی آواز کو قرآن کی آیت بنا دیا اور ابابیل کے پتھروں کو ہلاکت خیز قوت عطا فرمائی مگر اس کام کی ذمہ داری کس کے کندھے پر ڈالی جائے تینوں افراد کی نگاہیں میری طرف تھیں اور میں اپنی کمزوری اور کم ہمتی کے بوجھ سے شرمسار ہو رہا تھا کافی بحث و تمہیز کے بعد میرے نہ چاہنے اور انکار کرنے کے باوجود اس عظیم کام کا بوجھ مجھ پر ڈال دیا گیا کچھ ذمہ داریاں باقی تین میں سے دو افراد پر بھی ڈالی گئیں اب تقریباً سب کچھ طے ہو چکا تھا چاروں افراد نے اپنی گردنیں مالک کے دربار میں جھکا دیں اور رحمت نصرت کی بھیک مانگنے کے لیے اپنے ہاتھ اور دامن پھیلا دیے کافی دیر تک دعا کا سلسلہ جاری رہا اور پھر ہمارا اجلاس ختم ہو گیا پہلے قدم کے طور پر میں نے اسی رات یا اگلی صبح ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھا اور اس کتابچے کو مصنف کے نام کے بغیر کئی زبانوں میں چھپانے کے لیے کئی جگہوں پر بھجوا دیا اور یوں ایک ایسے کام کا آغاز ہوا جس کا انجام ابھی تک ظاہر نہیں ہوا اس کام کی قدر تفصیلات جاننے کے لیے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اپنی اس داستان کا سلسلہ روکنا ہوگا آئیے اب وہ مضمون پڑھتے ہیں جو میں نے اپنی گرفتاری کے تقریباً دو سال بعد تہاڑ جیل میں لکھا تھا اس مضمون میں کام کرنے کا جذبہ رکھنے والوں کے لیے کافی کچھ آج بھی موجود ہے اور یہ مضمون آپ کو رمضان المبارک کی تیئیسویں شب ریاض الجنہ کے مقام پر ہونے والے اجلاس کے اہداف و مقاصد سے بھی کسی قدر آگاہ کرے گا لیجیے وہ مضمون پڑھیے جس کا عنوان ہے سوتی رومال سوتی رومال جہاز ایک جھٹکے کے ساتھ رن وے پر اتر گیا جہاز کی بتیاں روشن ہو گئیں اور میں خیالات کی دنیا سے واپس آ کر گرد و پیش کا گہرائی سے جائزہ لینے لگا یہ میری زندگی کا عجیب سفر تھا اور اس سفر کی انتہا ابھی تک نہیں ہوئی بنگلہ دیش کی قومی ہوائی کمپنی بیمان ایئر لائن کا بوئنگ طیارہ دہلی کے پالم ایئرپورٹ جسے اندرا گاندھی ایئرپورٹ کا نام دے دیا گیا ہے پر اتر چکا تھا اور اب تیز رفتاری کے بعد آہستہ آہستہ رینگ رہا تھا بالکل میری طرح میں بھی زندگی کے چند سال اسی تیزی سے گزار کر جس تیزی سے جہاز اترنے کے بعد دوڑتا ہے اب آہستہ آہستہ رینگ رہا ہوں مجھے ہمیشہ ہر سفر میں اس وقت کوفت ہوتی ہے جب جہاز اترنے اور فراٹے بھرنے کے بعد کافی دیر اس طرح ٹہلتا ہے جس طرح کوئی تفریح کر رہا ہو اور مجھے وقت کے ضیاع کا افسوس دامن گیر ہوتا ہے دوران سفر تو میں اپنا وقت پڑھنے لکھنے میں بخوبی گزار لیتا ہوں مگر جب جہاز اتر جاتا ہے تو کام بند کرنا پڑتا ہے پھر بے صبر مسافر تہذیب و شائستگی کے تمام تقاضے بھول کر آپا دھاپی میں لگ جاتا ہے بچوں کا شور کرسیوں کے درمیان مسافروں کی قطار اور سیٹیں پھلانگنے کا تقریب عمل ان تمام باتوں سے سخت کوفت ہوتی ہے اور جب یہ خیال آتا ہے کہ ہوائی اڈہ کے باہر کیسے کیسے عظیم لوگ انتظار کی تکلیف برداشت کر رہے ہوں گے تو دل گھٹنے لگ جاتا ہے دس پندرہ منٹ کا یہ وقت صدیوں سے زیادہ لمبا نظر آنے لگتا ہے ایئرپورٹ کے باہر کبھی روحانی مرشد کبھی والد محترم اور پیاری امی اور کبھی اپنے جہادی کمانڈر کبھی تبلیغی احباب اور کبھی بہت ہی عزیز دوست انتظار میں ہوتے ہیں مجھے ان میں سے بہت ساروں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ تشریف لائے ہوں گے بس ان کے انتظار کی تکلیف ان کی بجائے مجھ پر سوار ہوتی ہے یہ ماضی کا حال تھا اب جب کہ جہاز نہیں بلکہ میں خود رینگ رہا ہوں اور ارد گرد بد تہذیبی اور ناشائستگی کے سارے نقشے موجود ہیں اور آپا دھاپی اور شور شرابہ بھی ہے اور بھی بہت کچھ ایسا ہے جو نہیں ہونا چاہیے اور میرے روحانی مرشد میرے محبوب اساتذہ میرے پیارے والدین میری لاڈلی بہنیں میرے عزیز بھائی اور میرے ہم سفر مجاہد اور امت مسلمہ کے بہت سارے افراد میرا انتظار کر رہے ہیں مگر وقت گزرتا جا رہا ہے کوئی دروازہ نہیں کھل رہا جس سے گزر کر میں ان سب تک پہنچ سکوں ان کی آہیں مجھے اور میری سسکیاں انہیں تڑپا رہی ہیں مگر کیا کریں وہ بھی بے بس اور میں بھی بے بس ان کی نظریں بھی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہیں اور میری نظریں بھی کہ کب ہم سب کا مالک کوئی دروازہ کھولے اور میں ان منتظر ہستیوں سے بغل گیر ہو سکوں اور ان میں سے بعض کی قدم بوسی کر سکوں جہاز سے اتر کر میں پالم ایئرپورٹ کے وسیع لاؤج میں پہنچ گیا میں نے کفر کی بستی میں داخل ہو کر وہ دعائیں پڑھیں جو مجھے پڑھنا تھی آج خلاف معمول بارش یا بھیڑ کچھ نہیں تھی میں نے امیگریشن فارم پر کیا اور ایک آفیسر کو اپنا پاسپورٹ پیش کیا اس نے پسو پیش کے بغیر داخلے کی مہر لگا دی اور میں دارالحرب میں قانونی طور پر داخل ہو گیا امیگریشن میں اس قدر سہولت پر میں بہت مسرور تھا اور اپنے آپ کا شکر ادا کر رہا تھا حالانکہ اس سفر سے ایک سال پہلے میں صرف ٹرانزٹ میں ممبئی ایئرپورٹ پر اترا تھا میرے پاس ڈالر بھی تھے اور پاؤنڈ بھی انڈیا کے لالچی مشرقوں نے مجھے گھیر لیا کچھ آفیسر دھمکیاں دے رہے تھے اور کچھ دوسرے ماہر دلالوں کی طرح مجھے چند ڈالر دے کر جان چھڑانے کا مشورہ دے رہے تھے بدعنوانی اور بے شرمی کا یہ ناچ چند منٹ جاری رہا اللہ کی مدد سے مجھے اس دن اتفاقاً بر وقت غصہ آ گیا اور میں بھول گیا کہ میں اپنے بدترین دشمن کے ملک میں ہوں یا کراچی میں نستر پارک کے اسٹیج پر انڈیا کے خلاف کسی جلسے میں تقریر کر رہا ہوں بمبئی ایئرپورٹ پر جب میں نے اپنی بلند آواز کو تھوڑا بلند کیا اور کھری کھری سنانے لگا تو مجمع جمع ہونے لگا دوسرے آفیسر بھی آ گئے اور اس منظر سے وہ آفیسر کھسیانے ہو گئے جن کے منہ سے تھوڑی دیر پہلے رال ٹپک رہی تھی وہ ایک سیدھے سادھے مولوی صوفی کو لوٹنے کی فکر میں تھے اگر ماحول خراب ہو گیا اور انہیں رشوت کی بجائے شرمندگی ملی اور میں اطمینان سے انڈین ایئر لائن کے جہاز پر کراچی کی طرف روانہ ہو گیا بمبئی کے مارکے میں ملی کامیابی کا نشہ ابھی اترا نہیں تھا کہ کراچی ایئرپورٹ پر محکمہ صحت والوں نے یلو کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے آٹھ دن کے لیے ایک ہسپتال میں نظر بند کر دیا وہ بھی عجیب داستان تھی انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو سناؤں گا دہلی ایئرپورٹ سے میں نے ٹیلی فون کیا سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا میں ٹیکسی لے کر ہوٹل کی طرف روانہ ہوا ٹیکسی والے مجھے موٹا عرب شیخ سمجھ کر کچھ پروگرام بنا رہے تھے مگر میں جاگ رہا تھا میں نے باتوں باتوں میں انہیں خوف زدہ کر دیا چنانچہ وہ سیدھے ہوٹل چھوڑ آئے ہوٹل کے کمرے میں میں نے گرم پانی سے وضو کیا نماز ادا کی رات کے دو بجے میرے احباب پہنچ گئے تھوڑی دیر ملاقات اور ہلکی پھلکی گفتگو سے یہ محسوس ہوا کہ سب کچھ الحمد ٹھیک ہے مجھے کامیابی سامنے نظر آ رہی تھی اللہ کی مدد سے ساری کڑیاں خود بخود ملتی جا رہی تھیں وہ کام جس کے لیے میں تین سال سے لگاتار محنت کر رہا تھا اس کام کا حتمی فیصلہ رمضان المبارک کے مبارک مہینے کی تیسویں شب قائد المجاہدین صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس کے سامنے بیٹھ کر روتے روتے کیا تھا مدینہ منورہ کی مقدس سرزمین پر مجھے اس کام کی ذمہ داری سونپی گئی تھی مدینہ منورہ کی سرزمین پر میں نے اپنے کام کی دعوت اور اپنی تحریک کے منشور پر مبنی دستاویز لکھی جس کا قابل اشاعت حصہ کئی زبانوں میں چھپ چکا تھا مگر مصنف کے نام کے بغیر یہ تحریک معمولی تحریک نہیں تھی یہ دو سو ملین مسلمانوں کے تحفظ کا معاملہ تھا یہ تین ہزار مساجد کے تحفظ کا پروگرام تھا یہ بعض مقبوضہ اسلامی خطوں کی آزادی میں تعاون کی تحریک تھی مجھے کام کے لیے ہر طرف سے بے پناہ تعاون ملا جس پر میں اللہ کا شکر گزار تھا اور حیران بھی تھا مجھے ہر طرف سے تائید ہی تائید نظر آ رہی تھی ہر مرحلہ تیزی سے طے ہو رہا تھا اس چیز نے مجھ میں خود اعتمادی پیدا کی میں نے سمجھا یہ کام انشاءاللہ مقدر ہو چکا ہے چنانچہ سب معلومات کو اپنی ذات تک محدود رکھا کیونکہ بات کو زیادہ پھیلانا کچھ مناسب نہیں لگتا تھا ارادہ یہ تھا کہ جیسے جیسے ترتیب کے مطابق کام شروع ہوگا ویسے ویسے متعلقہ شعبوں کے افراد کو ساتھ لیتا جاؤں گا کام اگرچہ مشکل کٹھن طویل اور صبر آزما تھا مگر بہت ہی عمدہ نتائج کی توقع تھی اب جب کہ تمام ابتدائی کام مکمل ہو چکے تھے تو میں نے مناسب سمجھا کہ خود میدان عمل کا جائزہ لوں اور تحریک کا باقاعدہ آغاز کروں مگر اسی سرزمین پر ریشمی رومال کی تحریک بھی راستے میں رک گئی تھی انفرادی فوائد اس تحریک نے بہت دیے مگر وہ ہدف جس کے لیے تحریک اٹھی تھی اس وقت پورا نہ ہو سکا اگرچہ بعد میں کچھ نہ کچھ پورا ہو گیا ہماری یہ تحریک بھی ریشمی رومال کی تحریک کی طرح خالص اللہ کی رضا کے لیے اٹھی تھی اگرچہ یہ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں تھی مگر مقصد اس کا بھی بلند تھا اگرچہ دونوں کے درمیان وہ نسبت تھی جو قطرے اور سمندر کے درمیان ہے مگر دونوں کی قدریں مشترک تھیں اور یہ تحریک اس کی باقیات میں سے تھی انڈیا پہنچتے ہی میرے سفر کے تمام پروگرام مرتب ہو گئے جہاں جہاں بات ہوئی تو توقع سے زیادہ کامیابی ملی عوام و خواص کے جذبات اور شوق سرفروشی نے مجھے اور متاثر کیا چند پروگرام نمٹا کر اچانک کشمیر جانے کی ٹھان لی کہ باقی انشاءاللہ اللہ واپس آ کر جانے سے پہلے دعا کر لی کہ یا اللہ میرے سفر کشمیر کو پوری امت مسلمہ کے لیے نافع بنانا پھر کشمیر پہنچ کر میرے پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتھکٹیاں ڈال دی گئیں تحریک ریشمی رومال میں تحریک پکڑی گئی یہاں محرک پکڑا گیا اب انفرادی فوائد تو اس تحریک کے جاری و ساری ہیں مگر وہ اجتماعی یلغار مؤخر ہو گئی میرے پکڑے جانے سے تب تانے بانے بکھر گئے مگر وربلا تو باقی ہے چنگاری بھی باقی ہے لوگوں میں جذبہ بھی باقی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ضرورت اور تقاضا بھی ہے اللہ کرے کوئی بیس کروڑ مسلمانوں کی فکر لے کر ہزاروں مساجد کا درد لے کر اور فام و فراست اور قرآن روشنی لے کر اللہ کی توفیق اور مسلمانوں کی تائید سے کھڑا ہو اور اس کام کو مکمل کر دے جس کی بنیاد پڑ چکی ہے